یہاں امریکہ کے یار نہیں ہیں یہاں امریکہ کے غلام موجود ہیں یار تو برابری کے موقع پہ سودا کرتے ہیں یار تو لینا دینا کرتے ہیں ہم تو دے رہے ہیں ہمیشہ سے اگر ہم یار ہوتے تو امریکہ سے پوچھتے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پاکستان کا کیا قصور تھا یہ دھماکے پاکستان نے کرائے تھے پاکستان کے علماء نے کرائے تھے پینٹاگون پر جو جہاز گرا تھا وہ پاکستان کے کسی فوجی نے گرایا تھا جا کے جب ہمارا نہ کوئی لینا ہے جب ہمارا نہ کوئی دینا ہے نہ ہم امریکہ پہ حملہ کرنے کے وہ ہے وہ خبیص ہم پہ کیوں چڑھا آتا ہے کیوں ہم پہ پابندیاں لگا رہا ہے کیوں ہم سے آگ کے اڈے مانگ رہا ہے کیوں ہمیں تنگ کر رہا ہے وہ جانے دھماکہ کرنے والے جانے وہ دھماکہ کرنے والوں کو پکڑے دھماکہ کرنے والے نئے دھماکوں کی تیاریاں کریں یہ سلسلہ ان کے درمیان چلے پاکستان کے حکمران تو امن پسند ہے یہ تو امریکہ کے خلاف نعرہ نہیں لگانے دیتے یہ تو امریکہ کے خلاف بیان جاری نہیں کرنے دیتے انہوں نے تو ایمل کاسی پکڑ کے دے دیا انہوں نے تو یوسف رمضی پکڑ کے دے دیا انہوں نے تو کلمہ پڑھنے والوں کو اٹھا کے سلیپ پہ لٹکا دیا ان تمام نیاز مند غلطیوں کے باوجود وہ ہم پہ چڑھاتا ہے ہم پہ آ کے چھری چلاتا ہے ہمیں آ کے دھمکیاں دیتا ہے ہم ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں کہتے ہیں وہ ناقابل تسخیر ہے کیا دلوں سے ایمان نکل چکا ہے حضرت محمد عربی کے قدموں میں جو صحابہ دو دن بیٹھ گئے تھے ایک منٹ بیٹھ گئے تھے انہوں نے نہ روم کو دیکھا تھا نہ فارس کو دیکھا تھا ایک اللہ کی طاقت کاش تم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیتے تو تمہیں بھی جرت پیدا ہو جاتی